اور صحیحین میں ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کر کے دکھائیں پس انہوں نے پانی کا ایک برتن منگایا اور اس میں سے کچھ پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا اور انہیں تین مرتبہ دھویا پھر اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں ڈالا اور اس میں پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا انہوں نے یہ تین مرتبہ کیا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے پانی نکالا اور تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی نکال کر دو دو مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈال کر اس سے اور پانی نکال کر اپنے سر کا مسا کیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے گئے اور واپس لائے پھر انہوں نے ٹخنوں تک پاؤں دھوئے پھر انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی کی مثل تھا ایک روایت میں ہے سر کا مسا کرتے وقت ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے گدی تک لے گئے اور پھر انہیں وہیں واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے تین مرتبہ کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑی اور ایسا تین چلو پانی کے ساتھ کیا ایک اور روایت میں ہے آپ نے ایک چلو کے ساتھ ہی کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور آپ نے ایسا تین مرتبہ کیا بخاری کی روایت میں ہے آپ نے سر کا مسا کیا آپ ہاتھوں کو آگے لے گئے اور واپس لائے آپ نے یہ ایک مرتبہ کیا پھر آپ نے ٹکنوں تک دونوں پاؤں دھوئے اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ نے ایک ہی چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور ناک جھاڑی مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو چورانوے